اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بے شمار نیک لوگوں کے واقعات اسی طرح سے بہت سارے بر لوگوں کے واقعات اور ان کا انجام بد بیان کیا ہے قرآن پاک کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے لیکن بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات چاہے اچھے ہوں یا برے تاکہ یہ امت قیامت تک قرآن پاک میں ان واقعات کو پڑھ کر کے اس کی عبرت و نصیحت حاصل کرے رب العالمی نے فرمایا اللہ اللہ الباب ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑی ہی عبرتیں اور بڑی ہی نصیحتیں ہیں ماں کا نا سینا وہ کوئی گڑھے ہوئے بنائے ہوئے واقعات اور کس سے کہانیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل بیان کی ہے ہدایت اور رحمت لقومی امنون بنا کر کے ان کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو اپنی کتاب کو قصص اور واقعات سے عبرت صحت حاصل کرنے والا بنائے رب العالمین نے فرمایا تبشر عباد القول اے نبی میرے ان بندوں کو آپ بشارت سنا دیں جو اچھی باتیں سنتے ہیں قرآن کی اور فوراً اس کی اتباع کرتے ہیں اور آگے اللہ رب العالمین اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے اور یہی ارال الباب عقل مند لوگ ہیں تو قرآن واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور ان پر غور و فکر کرنا یہ انسان مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے اور مقصد صرف وہ عبرت و نصیحت حاصل کیا جائے اور وہی بات وہی انہی واقعات میں سے جو اللہ نے بڑے عبرت و نصیحت کے لیے قرآن پاک میں بیان کیا اللہ حضرت لکمان حکیم کے واقعات ہیں اللہ رب العالمین نے لکمان حکیم کو ایک نیک صالح بندہ بنایا تھا جیسے کہ بخاری کی حدیث کما قال العبد الصالح نبی نے فرمایا کما قال العبد الصالح جیسے لکمان اللہ کے صالح بندے نے کہا انہوں نے اپنے اولاد کو بڑی نصیحتیں کی تھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بطور عبرت اور نصیحت کے ان کے و نصیحت جو اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرف بحرف نازل کر دیا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تعلیم کا تربیت کا خیال رکھیں اور جس طرح سے لکمان حکیم نے اپنی اولاد کو نصیحت کیا سمجھایا بتایا سکھایا ویسے ہی ہر مسلمان اپنی اولاد کو سمجھائے سکھائے پڑھائے تربیت کرے تاکہ ان کی اولاد نیک اور سادے رہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آزاد سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائے دوستو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک مسلمان ایک مومن خود بھی جنت میں جائے اور اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کے جائے ولدین آمنو تب ات ہوں درریت ہوں بھی ایمان الحق نام درریت ہوں وما ارت نا ہوں من عمل من شيء کلو مرم بیما کسب رہی رب العالمین نے فرمایا بڑی پیاری بات ولدین آمنو جو لوگ ایمان والے ہیں خود ایمان ہے مومن ہے عمل سارے کرتے ہیں نیک کرتے ہیں وہ نیکیاں کرتے کرتے وہ ہوں دریت ہوں بے ایمان اور انہی کے نقش قدم پر ان کی اولاد بھی چل رہی ہے کیوں انہوں نے اولاد کی تعلیم دی و تعلیم و تربیت کیا تو جیسے خود نیک ہیں وہ تباہت ہوں ضروریت ہوں ایسے ہی ان کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ایمان و منصالح کرتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن اس پوری فیملی کو ہم ایک ہی ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ ان میں سب کی نیکیاں برابر نہ ہوں کچھ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور کچھ کے پاس نیکیاں تو ہیں لیکن کم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسا بھی نہیں کریں گے کہ زیادہ نیکیوں والوں کو گھٹا کر کے بھائی اکیلے کیوں نہ گے ذرا سا تم ڈاؤن ہو جاؤ اور یہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کریں گے بلکہ الحق نام ہوں جو اعلیٰ درجہ پا چکا ہے اس کو وہیں رکھیں گے اور اپنے فضل و کرم سے اس کی اولاد کے درجات کو بلند کر کے باپ ہی کے ساتھ رکھ دیں گے یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے کس کا جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے ذمہ داری کے ساتھ اور کوشش سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ایمان عمل عطا کیا ہے ہم سے بھی زیادہ ہماری اولاد شریعت کی پابند ہو اس کے برخلاف میرے بھائیوں اگر کسی نے کوتا ہی کیا لاپرواہی کیا ہے ہاں، اور اولاد کی پرواہ نہ کیا اولاد آوارہ نکل گئی خود بھی بے دین ہے اولاد بھی تو اس کا برا انجام اللہ تعالیٰ نے صورت سمر کے اندر بیان کیا اے ہمارے نبی ان الخاسرین خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك ذلك هو الخسران المبين لهم من من فوقهم النار ومن تحتهم يخوف الله به عباده يا یا فاتقون اے نبی ان سے کہہ دے دنیا کا مال دولت چھل جانا کاروبار ختم ہو جانا یہ کوئی بڑا خسارہ نہیں ہے سب سے بڑا خسارہ یہ کل آپ ان سے کہیں سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان خود بھی نقصان اٹھائے وہ اہلی اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں ڈالے خود بھی ایمان اور عمل صالح سے آئی اور اولاد بھی ویسے ہی ماں باپ کی طرح بے دین نکل گئی اللہ خسران المبین یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کہ قیامت کے دن انسان ماں باپ خود بھی نقصان اٹھائے اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں اٹھائے ہاں، ڈال دیں اور خسارہ کیا ہے اب ذرا غور سے سنو رب العالمین نے فرمایا وہ خسارہ جس میں ماں باپ بھی مبتلا اور اپنی اولاد اور نسل کے ساتھ خسارے اٹھا رہا ہے وہ کون سا خسارا ہے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا اللہ فوکے ہی وہ من النار اس انسان کو ماں باپ کو اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو اس کے پوتے پوتیوں پوری فیملی کو ایک ایسی جگہ جہنم میں جا کے کھڑا کر دیں گے پوری فیملی کے ساتھ ہوگا اور ہوگا کیسے لہو مل فوق ہے جہاں وہ کھڑا ہے جو چھت ہے وہ بھی جہنم کے آگ کی ہے وہ انتہا ہی وہ اور جہاں کھڑا ہوا ہے وہ فرش بھی جہنم کے آگ کی ہے چاروں طرف سے جہنم کی آگ میں گھرا ہوا ہے اور اپنی آنکھوں کے خود جل بھی رہا ہے اور اپنی اولاد کو جلتا ہوا جہنم میں دیکھ رہا ہے رب العالمی نے فرمایا عبادہ یہی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بندوں کو وارننگ دے رہا ہے جا رہا ہے یا فتقون اے میرے میرے بندوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس ادا عذاب اور سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کے ساتھ قیامت کے خسارے سے بچا لے بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں ہم نے داہیاں بھی رکھ لی نماز کی پابندی بھی کر لیے حج اور عمرہ بھی کر رہے ہیں لیکن اولاد کہاں جا رہی ہے ذرا اس کی بھی فکر کرو کہیں ایسا نہ ہو کوتا ہو ہم تو پڑے نیک ہیں لیکن اولاد آوارہ بے دین نکل گئی تو اولاد ہماری بھی نیکیاں ختم کر ڈالے صاف کر ڈالے ہمارے پاس بھی نیکیاں نہ رہ جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی فکر پیدا کرے لکمان حکیم واقعہ اللہ نے اسی لیے بیان کیا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرُ لِلَّهِ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله, فإن الله غني حميد اے لوگوں اللہ رب العالمین نے حضرت لکمان کو حکمت سے نوازا تھا علم علم حکمت رشد ہدایت سوج بوجھ اور ذمہ داری کے احساس اللہ تعالیٰ نے لکمان کو عطا کیا تھا اور جس کو حکمت مل جائے وہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگو ہاں، حکمت مانگو حکمت آ گئی دنیا آخرت دونوں سور گئی سورت البقرہ اٹھا کر کے دیکھو رب العالمین فرماتے ہیں یو اتل حکمت میں میں و میں یو اتر حکمت فقد اوتیا پیرن کفیو اے لوگو اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے حکمت دے دیتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی سمجھو فقط اوتیا خیرن کثیرا بہت ساری بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا حضرت لکمان رہی نہیں سراط اسلام کو اللہ رب العالمین نے حکمت دیا اور حکم دیا نشکر للہ اے میرے بندے لکمان میں نے تمہیں علم و حکمت سے نوازا ہے اس لیے تمہارا کام ہے اللہ کی شکر گزاری ادا کر کیوں ایک انسان اللہ کی نعمت کے اتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں رب العالمین کا فرمان ہے کم مل سر تم اندازی نشیش تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم میری نعمت کی قدر کرو گے اور اس کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم مزید اور نعمتوں سے تمہیں نوازتے رہیں گے لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا اگر تم نے ناشکری کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے حضرت لکمان حکیم کو اللہ تعالیٰ نعمت نے حکمت سے نوازا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی اصلاح کے بعد سب سے پہلے اپنے لگتے جگر اپنے پیارے بیٹے کو خطاب کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سمت کے لوگ میرے بندو ذرا اس واقعے کو یاد کرو اس وقت کو کتنا بہترین مندر کتنا بہترین وقت تھا کہ میرا بندہ لکمان ہم نے اس کو حکمت سے نوازا ہم نے اس نوازا تو ایک دن اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو اپنے سامنے بیٹھایا اور نصیحت کرتا ہے اور نصیحت بھی کیسے یا بنیا اے میرے پیارے دلارے بیٹے اے میرے پیارے لا تشرک باللہ خبردار کبھی بیٹے تم شرک نہیں کرنا سب سے پہلی تعلیم اور سب سے پہلی نصیحت حضرت السلام اپنی اولاد کو جو کر رہے ہیں وہ توحید باری تالا ہے اپنے خالد کو پہچانو اپنے مالک کو پہچانو کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا یا تو شریک بلّہ ان شرک رب المنادین پیارے دیکھے ہمیشہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا کیوں ان شرک رب المنادیم شرک بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا ظلم ہے ہم پوچھتے ہیں اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کس نے اپنی اولاد کو بیٹھایا اور سمجھایا کہ بیٹے شرک حرام ہے شرک سب سے بڑا گنا ہے شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا دنیا کے گناہ کو معاف کر دے لیکن ان مہاراج سرو شرکت اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ اس کو بھی معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دے ہر آدمی ذرا سوچے اپنی اولاد کو کتنا توحید کا سے دیتا ہے کتنی توحید سمجھاتا ہے اور کتنا زیادہ توحید اس سے توحید کے مسائل بیان کرتا ہے یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ اولاد کو لیکن افسوس سد افسوس توحید کو اور کتنے انسان ہیں اولاد کو توحید کا درد دینے کے بجائے اور صرف بچے کو درگاہوں کو کون لے کے جاتا ہے آسانوں کو کون لے جاتا ہے کالے دھاگے کون پہناتا ہے تعویذیں کون لٹکاتا ہے ذرا سوچو یہ ساری چیزیں ایک باپ اپنی اولاد سے کروا رہا ہے میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز بڑی نصیحت کی جو ہے توحید یا بنیا تو شریک بلّا ان شر کا نبی علیہ صاحب نے ساتھ رمایا اے میرے امتی اگر اللہ نے ایمان تجھے نصیب کر دیا ہے لا تو شریک بلّہ وائن کو دلتا اور اگر توحید تمہیں مل گئی ہے بوٹیاں بوٹیاں تمہاری کر دی جائیں آگ میں جلا کر کے راک کر دیا جائے گوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں آگ میں جل کے راک ہو جانا لیکن خبردار کے پیشانی رقط کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پانا ذرا برابر شرک نہیں کرنا لا تشرک باللہ وہ دل تھا اور تمہیں اچھا آگ میں جلا دیا جائے بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائے سب کچھ برداشت کر لینا لیکن خبردار شرک نہیں کرنا شرک کے بعد اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اولاد کی بڑی تربیت دوسری کی وہ بھی بڑی اہم ہے کہتے ہیں آپ انہا ان تکوں میں خبیر انسان ضروری ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگرا دے سمجھے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہیں کسی بھی حالت میں ہیں کسی بھی جگہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے آپ یہاں بیٹھے کو دیکھ ہم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن دل سے سن رہے ہیں اخلاص کے ساتھ سن رہے ہیں آپ کا دل موبائل میں ہے آپ کا دل کہیں اور ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہاں، اللہ تعالیٰ علی ملا ہے ذرا سوچو اللہ رب العالمین ان اللہ اللہ علیکم تعالیٰ تمہارا نگرا ہے تمہیں دیکھ رہا ہے تمہاری نگرانی کر رہا ہے مراقبہ کر رہا ہے کہ تم سارا ریکارڈ تمہارا تیار کر رہا ہے کہ تم بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہو لکھے انسان کے دل میں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے یہ ایمان یقین آ جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر جایا کرتی ہے حضرت لکمان نے شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا مراقبہ اپنے بیٹے کو یاد دلاتے کہتے کیا ہیں یا بنیا ان ان مثقال حبه من خردل فتكون في فتح او في السماوات او الارض اے میرے پیارے بیٹھے یاد رکھنا تم چاہے نیکی کرو یا برائی کرو اچھائی کرو یا گناہ کرو تم کتنا بھی چھپ کر کے بیٹے کوئی حرکت کرو گے یہاں تک فتح کن بھی شکرت اگر تم کسی پہاڑ میں پتھر میں گھس جاؤ یا ساتو آسمانوں میں کہیں چھپ جا جہاں سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں او ارض یا اتنی بڑی سات زمینیں ہیں کہیں زمین میں جا کر کے چھپ کر کے کرے گا یاد رکھ دیتے چاہے تو پہاڑوں میں گھس کر کے کرے یا آسمان و زمین میں کہیں چھپ کر کے کوئی برائی انیکی کرے گا یاد رکھنا یا سی بھی ہوا شیمت کے دن جب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو تیرا وہ عمل تیرے آگے اٹھا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ سمیا مل مسکانا در رسی ہو میاں مل مسکانا ماں رسی وہ اللہ اللہ شرائے اے لوگوں قیامت سے ڈرو رب سے ڈرو قیامت کے تمہاری ساری چھپی ہوئی چیزیں اللہ اٹھا کر کے سامنے رکھ دے گا حضرت لکمان کہتے دیکھے کبھی گناہ کہیں بھی کرو گے لیکن اللہ کو نہ بھولنا اللہ تعالیٰ تیرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ یا نیکی کو لا کر کے سامنے رکھ دینا اس طرح سے اولاد کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کے پیٹ پیچھے ہر جگہ تو اپنے آپ کو گناہ ہو برائیوں سے بچاتا رہے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح کی تربیت اور آتی کرنے کے تو فکر سے فرمائے اکور کو لہٰذا واسطر اللہ کل دم دن واسو گئی الحمد للہ وقفا وسلام الدین صفا اما بھائی اسی لیے نبی رہا نے فرمایا میرے بھائیوں ایک موقع پر معاذ ابن جبل کو نبی علیہ السلام نے دس نصیحتیں کی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ جنت کے راستے بتائیں آپ نے دس وصیتیں کی تھی ان میں ایک وصیت کیا تھی اے معاذ واقف ہوم فل اپنی اولاد کو کھلانا پلانا لیکن ہر وقت ان کے تم کو اللہ تعالی سے ڈراتے رہنا اللہ تعالیٰ کا خوف دلانا اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کا خوف دلانا ڈر دلانا اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ کی پکڑ کی فکر اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا تصور و خیال پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نمبر تین تیسری نصیحت یا بنیا شرح منیہ اپنا والی من عزم الامور دو نصیحتیں ہو گئی اب تیسری چوتھی پانچویں اور چھٹی چار نصیحتیں اس آیت میں ہیں یا بنیا ان تک مسکارا یا بنیا پی اے میرے دلارے بیٹے خبردار کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا اور ہم کیا کہتے ہیں بچہ دیر میں سو جائے فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت خراب ہو جائے گی یہ ہماری تربیت ہے یہ ہماری تعلیم ہے سمجھ گئے نا اگر باپ سختی کرے تو ماں کھڑی ہو گئی اور ماں سختی کرے تو باپ کھڑا ہو جاتا ہے ماں باپ ہی کا نہیں اتفاق کی اولاد کو نماز کے لیے اٹھایا جائے ذرا غریبوں میں مجھا کر کے دیکھو کن لوگوں نے فجر کی نماز میں اپنی اولاد کو اٹھایا ہے اور کون بیٹھی ہے یہاں پاکستان ٹھیلی پھون کر کے اپنی بیوی سے پوچھے کہ بچے نماز پڑھے کہ نماز نہیں پڑھے بتاؤ بڑا تھا کتنی بدبختی ہے پھر اس کے بعد کہتے بچے آوارہ نکل گئے جو بچے وقت کے رب کے وفادار نہیں گئے تو ماں باپ کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے تم نے باپ رب کا بے وفادار بنایا رب کا نافرمان اولاد کو بنایا تو رب بھی تمہاری اولاد کو تمہاری فرما بردار نہیں بنائے گا ماں اکبر ذرا سوچو یا بنیا اے میرے پیارے دیکھے عقیم اس نماز قائم کرنا پابندی کرنا نماز نہیں چھوڑنا نماز پڑھتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور جس کی نماز درست ہو گئی ہزاروں آمان نماز کی برکت سے اللہ درست کر دیتے ہیں صرف نمازی نہیں جس نے اپنی اولاد کو نماز بنایا ہزاروں گناہوں سے نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بچائے گا اور ہزاروں یہ راستے اس کے لیے کھول دے گا یہاں بنیا کی مصرح جیسے نماز کی پابندی کرنا نمبر سکتا وامر دل مارو دیکھے اللہ کی نا فرمانی کرتے ہی ہوئے دیکھنا ہمیشہ رب کی فرما برداری کا حکم دینا دوست کو احباب کو ملنے جلنے والے کو اٹھنے بیٹھنے والوں کو اپنے ساتھیوں کو ایک جن سے ہو یا کسی بھی مسلمان میں کوئی کوتا ہی دیکھنا دیکھے تو کبھی خاموش نہیں رہنا یہ نہیں کہنا کہ ہمارا دین ہمارے لیے تیرا رقم دین کو والی دین لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ اولاد لوگوں کو نیکی کا حکم دینا آگے نمبر پانچ کتنا نمبر پانچ ون ہا انل منکر دیکھے ہمیشہ جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہو جہاں اللہ اس کے رسول کا اس کو توڑا جا رہا ہو وہاں بوگے نہ بن جانا ہمیشہ لوگوں کو گناہوں سے برائیوں سے اور منکر سے روکنا سچی چیز وشبر علامہ اصابت اللہ کے راہ میں دین کی پابندی دین کی دعوت نیکی کی دعوت برائی سے روکنے میں کتنی بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے کتنے بھی تانے دیے جائیں کتنے بھی تمہیں تنگ تنگ کیا جائے اپنا ذمہ دار کی ذمہ داری پیش ہونا اصاب برابر اس پر صبر کرنا جو تکلیف جو پریشانی ہو اس پر صبر کرنا ہاں، صبر میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے اسی لیے نبی رہے تو آپ سامنے ساتھ نمایا اے کان کھو کر کے سن لو ہماری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اصحاب پونن پورن ان کے برابر از و ثواب دیجیے کیوں فتنے کے دور میں جہاں برائیاں عام ہو جائیں وہاں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بڑے دل و گردہ ہمت کی بات ہوا کرتی ہے مشکل تو ہے لیکن اگر واپس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے نمبر سات حضرت عمران لکمان اپنی اولاد کو کہتی بیٹے ولا ہے بیٹے واسطہ جیسے اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کرنا کبھی بیٹے بد اخلاقی نہیں کرنا منہ بات نہیں کرنا کوئی تیرے سامنے آ جائے بات کرنے کے لیے تو خبردار منہ ٹیڑھا نہیں کرنا گلا نہیں پھلانا چیور پر بل پیشانی پر بلنا ہے بلکہ بیٹے ایسا کرنا مسکراتے ہی چہرے سے اس سے بات کرنا اخلاق سکھلا رہے کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا مسکراتے ہی لئے چہرے سے بات کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا بنا دیجیے سچے کا جو سواب ہے ایک مسکراہٹ مسلمان بھائی کے سامنے آپ نے مسکرا دیا آپ کو پتا نہیں کتنا مال ستا کرنے کا سواب مل گیا اس لیے کہا بیٹے خبردار کبھی ملاقات کرنے میں بتخرا کی نہیں مسکراتے ہی چہرے سے نکاہیں ملاتے ہوئے سامنے سے بات کرنا گردن کیڑی نہیں کرنا آگے واہ خبردار ولا تن سل اور مرحا زمین پر چلنا دیکھیں تو عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ توازو کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا اکڑتے ہوئے نہیں چلنا کیوں تکبر کے ساتھ چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا نمبر نو علیہ السلام کہتے وقت ہی مشیے کا جیسے جب زمین پر چلنا تو عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ چلنا نہ تو بھاگتے ہوئے چلنا کہ معلوم پڑے کرفیو نافذ ہو گیا پولیس گولی مار دے گی اگر ہم نے رفتار بند کیا بگا جانا نہیں یہ چھشورا پن نہیں تم کوئی چور نہیں ہو بھگانے سے بھگ رہے ہو اس سب کے ساتھ چلو نہ تو بھاگتے ہوئے اور نہ تو مریضوں کی طرح بزدل بن کر کے مومن پہلوانوں کی طرح عزت کے ساتھ وکار کے ساتھ چلتا ہے و لبادرحمان الدی چلتے ہیں سوادوں کے ساتھ عزت کے ساتھ ویکار کے ساتھ نہ مریضوں کی طرح چلتے ہیں بن کر کے اور نہ تکبروں کے متکبرین کے ساتھ تکبر کے ساتھ چلتے ہیں ایسی چار اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آخری اور دسویں نصیحت جو تھی میرے بھائیوں بڑی اہم وہ یہ ہے کہتے ہیں خبردار وقت من سو جب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا لوگوں سے بات کرنا اہل ویال ہوں بال بچے ہوں دوست احباب ہوں گھر ہو یا مارکیٹ ہو دکان ہو ہمیشہ پست آواز سے بات کرنا بہت زیادہ شور نہیں بچانا چیخنا نہیں کیوں ان حمی سب سے بہترین بند کرنا یہ دس وسیع قرآن پاک نے لکمان حکیم کی نقل کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا اللہ تعالی ہمیں ان دسوں باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کو اس پر تربیت کرنے کے توفیق نصیب فرمائے ایک چیز اور حضرت لکمان کے مطلب وسیعتوں کے متعلق بڑی اہم ہے میرے بھائیوں اس کو یاد رکھنا اور اس پر آج ہی عمل کرنا شروع کرو حضرت لکمان نے ایک روایتوں کے اندر آتا امام مالک رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں اپنی اولاد کو کہا تو نہیں کیا میرے پیارے بیٹے العلماء بوابل السماء اللہ اکبر کتنی پیاری نصیحت لیکن آج ہم نے چھوڑ دیا اس کو کیا ہے اے پیارے بیٹے ہمیشہ علماء حق کے پاس بیٹھنا کوئی اس پر عمل کریں جان سلما دیکھے آوارہ قسم فضول و بکواس کرنے والے لوگوں کی محفلوں میں نہیں جانا ہمیشہ علماء کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرنا کیوں فائدہ کیا ہے کیونکہ علم عالم کے پاس بیٹھو گے عالم علم حکمت کی باتیں کتاب و سنت کی بتائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے پھر مثال دیا جیسے سوکھی زمین کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر کے ہرا ہری بھری زمین کر دیتا ہے سارے پودے زندہ ہو جاتے ہیں ایسے ہی سارے مردہ دل بھرم کا دن جو ہے کسی عالمی حق کے پاس بیٹھو گے تو اس کی کتاب و سنت کی باتیں سن کر کے تمہارے دل کو اللہ زندہ کر دے گا ہمیشہ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو علماء حق سے جوڑنے کی کوشش کریں آپ کی اولاد دین کی باتیں سنے گی آپ تو بھول جائیں گے لیکن اولاد جو سنے گی وہ یاد رکھے گی آپ کا دل تو بالکل پختہ ہو چکا ہے اب ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہے اب اندر داخل ہونے والا سلسلہ بند ہو رہا ہے اور اولاد ایسی ہے کہ ابھی وہ جوان ہے کم سن ہے ساری باتیں ان کے دل میں نادل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس نصیحت پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ ہے مشق لٹکائے ہوئے ہیں تھیلی ہے پانی کا مشق ہے اور بڑی سے تھیلی ہے اس میں کتابیں رکھے ہیں اور ایک چھوٹا سا بیٹا عبداللہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پیدل ریگستان میں دھکیٹتے جا رہے ہیں کسی نے کہا درحم آیا کسی پر رہ, کسی نے رحم کیا کہا اے ابو داؤد کیا غدت کرتے ہو اس بچے کو اے تم نہ تو گھر ماں کے پاس چھوڑتے ہو نہ کندھے پر میں کھاتے ہو تم نے ایک مشق پانی لے لیا ہے کتابوں کا دکھر اور اس معصوم بچے کو ہاتھ پکڑ کے رہے ہو کہاں لے کے جاؤ گے ارے ذرا اس پر رحم کرو کہاں بچے کی محبت آپ سے ہم زیادہ کرتے ہیں ہمارے دل میں زیادہ ہے لیکن اس بچے کو ماں سے ہاتھ سے گھر سے لیا اور پیدل اپنے ساتھ اس لیے لے کر کے جا رہے ہیں بہت بڑے بڑے محدث ہیں بہت بڑے بڑے علماء ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں بچہ بڑا ہوتے ہوتے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے علماء ختم ہو جائیں ہمارا بچہ علماء کے علم سے محروم رہ جائے اسی لیے میں بچہ چھوٹ میرا بچہ چھوٹا ہے میں اس لیے اس کو کھچوٹنا جا رہا ہوں کہ علماء کے پڑھنے کے پہلے پہلے میرا بیٹا بھی بڑے علماء سے فائدہ اٹھا دے لیکن ہم تو بچوں کو جمعے میں بھی آتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے چھوڑ کر کے آتے ہیں اگر میں گیا ہوگا تو آیا نہیں ہوگا ابھی تک خطبے میں بھی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا میرے بھائی ہے اللہ کے رسول کے مشہور صحابی ابو اب وہ کہتے ہیں چال سل کو بڑا اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو دیکھو ہمیشہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھو اور دانش مندوں سے تعلق رکھو اور ادو وسا العلماء ہمیشہ علماء سے سوال کرنے والے علماء سے سیکھنے والے بنو اللہ تعالیٰ سب عمر کی توفیق سے فرمائے موہد بنائے متبع سنت بنائے یہ بہترین نصیحتیں جو لکمان حکیم نے کی رب نے قرآن میں نازل کیا اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما رال میر ہم نے جو بیمار اس کے ساتھ فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا میر جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو صحت و آفیت نصیب فرما ہر بلا سے اللہ ان کو محفوظ رکھے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم خصوصاً شیخ سلطان حضرت اللہ کو اللہ ہر بنا ہر آفت ہر پریشانی سے محفوظ کر لے احاط ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی صلاح و فلاح ہو ملک اور وطن کا فائدہ ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کو روک لے ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت قوم اور وطن کے لیے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 جس میں دو